صورت البقرہ آیت ایک سو نو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً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 بہت سے یہودی جن پر دین اسلام کا حق ہونا واضح ہو چکا ہے مگر ضد کی وجہ سے وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور حسد کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کافر بنا دیں ان یہودیوں کے ساتھ قتال کا حکم آنے تک معافی اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی معافی اور درگزر کا یہ حکم کمزوری کی وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرنے اور یہودیوں کو ذلیل کرنے پر اب بھی قادر ہے مگر اس کے ہاں ایک مقرر نظام ہے اسی نظام کے تحت کچھ عرصہ صبر کا حکم دے کر پھر قتال کی اجازت مرحمت فرما دی